حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سفیان بن سہل کپڑا جائز حد سے زیادہ نہ لٹکا اللہ تعالیٰ کپڑا لٹکانے والوں کو پسند نہیں فرماتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چوہتر